بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زبر اک حمزہ کاف زیر اک اک حمزہ کاف زیر یہ جو کاف ہے جسے باریک پڑا جاتا ہے کیا یہ حروف کلکلا سے ہے نہیں نہیں اسی لیے آواز کو ہم ساخت کر دیتے روک دیتے تھے اب جو قوف آ رہا ہے موٹا قوف یہ کس قسم سے ہے حروف کلکلہ میں سے اور مطالعہ میں سے بھی ہے تو موٹا بھی پڑھنا ہے اور کلکلا بھی کرنا ہے کس طرح کریں گے دیکھیے حمزہ قوف قوف زبر زبر حمزہ آپ سمجھ گئے مدری چینل کے ناظرین بھی امید ہے اس فرق کو سمجھ گیا ہوں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے علوم حاصل کرنے کے نہیں فکر مدینہ کی سعادت عادت پانے کے نہیں سورت الملک ملک کی تلاوت لابنے کے نہیں مدر صدر المدینہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطور قادری رضوی ضیائی دامت برکات العالیہ اپنے مشہور و معروف رسالے صبح بہارا اس میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب اللہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں مرحبا کہتے ہیں الحمد ہم سبق نمبر گیارہ یہ ہمارا جاری و ساری ہے اور ہم سکون اور جزم اس کی تختی پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے حروف قلقلہ بھی پڑھے ہیں تو آئیے اس سے قبل کے اس تختی کو شروع کروں حروف قلقلہ کی کچھ دہرائی اور اس کے بعد ان شاء اللہ تبارک جو مشق موجود ہے مدنی قاعدے اپنے کھول لیجئے تمام گھر کے افراد جلدی جلدی جمع ہو جائیے اپنے گھر کے بچوں کو بھی جمع کر لیجئے اسلامی بہنیں بھی جلدی جلدی جمع ہو جائیں مدنی چینل کے ناظرین اس ذوق کو شوق کے ساتھ دیکھیں ان شاء بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی صفا نمبر انیس یہ کھول لیں جی حضرت اس سے پہلے آئیے کچھ دوہرائی کرتے ہیں حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں حروف قلقلہ پانچ تو مشوق جیم دال سبحان اللہ حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ان کا مجموعہ کیا ہے حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب ہے سبحان اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ کے معنی کی قلقلہ کی کیا معنی ہے یہ قلقلہ کس طرح ادا ہوگا حروف قلقلہ کی ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے سبحان اللہ اچھا آپ یہ ارشاد فرمائے اگر کہ اگر حمزہ پر جزم ہو تو وہاں کیا کریں گے حمزہ پر اگر جزم ہو تو اسے جھٹکا دے کر پڑیں گے سبحان اللہ آئیے اب ان کی ہم مشق کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ پر قلقلہ کب ہوگا جب حروف قلقلہ پر جزم یعنی ساکن ہوں گے تو وہاں پر قلقلہ کریں گے سبحان اللہ اللہ ماشاء آئیے جو مشق صفحہ نمبر انیس پہ آخری لائن ہے آخری سطر ہے اس سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم میں رواں پڑھتا ہوں چونکہ یہ الفاظ چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے رواں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیے یہاں کلکلا ہم نے نہیں کیا ہم نے کلکلا کیا یا نہیں کیا نہیں کیا مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ سماعت کریں کہ ہم نے کلکلا نہیں کیا کیونکہ یہ لام حروف کلکلا میں سے نہیں ہے کل ان ان من من بل بل لم لم کم کم ہم ہم رو یہ قوف حروف میں سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی ٹھیک ہے آواز کس طرح نکلے گی نکلے گی مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھے لوک کو رال ٹھیک ہے یہ جہاں پر اب اس طرح آئے گا ہم نے اس طرح پڑھنا ہے اسے اب کچھ جہاں پہ مشکل الفاظ ہیں تو چند الفاظ کی میں ہجے بھی کرتا رہوں گا پڑھیے حمزہ سود زیر اس تو جی۔ زبر تو زبر تو اس تو اس تو با رو زیر بز با رو زیر بز اس میں را موٹا پڑنا ہے لیکن اسے پڑھیں گے ہم را کو باریک کیونکہ پہلے کیا ہے زیر ہے اس تو بر اس تو بر اس تو بر بتائیے اس لفظ میں کہیں قلقلہ ہوا نہیں ہوا اس لفظ میں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں کلکلا کہیں نہیں ہوا کیونکہ کہیں پہ حروف کلکلا پر جزم نہیں تھا ٹھیک ہے آگے بڑھیے میم سین پیش مس تا تا مستا مستا تو زبر میشم ٹھیک ہے پہلے تا ہے پھر تا ہے باریک پھر موٹا پڑنا ہے لیکن اس بھی اس لفظ میں بھی خلقلا کہیں بھی نہیں ہے کہ عروف سے خلقلا پر جزم نہیں ہے مستطر مستطر مستطر مستطر مستطر مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا ہے فاغفر فاغفر فاغفر یہاں کلکلا کریں گے نہیں آگے پڑھیے آئن حمزہ عین زبر آ حمزہ عین زبر نون پیش یون یا نون پیش یون آئن آئن یون آنا بن آنا بن ان دونوں حروف میں بھی کلکلا نہیں ہے اب آگے پڑھیے زا جیم زبر زج زا جیم زبر زج جیم کس میں سے حروف ہے کلکلا کریں گے زج زبر رو رو زج رو زج رو تا دو پیشتن زج روتن مدری چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرمائے کہ یہاں پہ قلقلہ ہوگا زج روتن کون سا ضرورت روپے کلکلا کا یہاں پر آیا جی آگے بڑھیے نو تو فاتن نو تو فاتن جی حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کلکلا کیوں ہوگا اور یہاں پہ مطلب کون سا لفظ کلکلے والا ہے چلیے بتائیے یہاں پر پا جو ہے وہ ہے کلکلا میں سے ماشاء اللہ اور اس پہ چونکہ وہ جزم ہے تو کلکلا کریں گے نو تو فاتن مد ہی نونا جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے یہاں کلکلا کا کون سا لفظ ہے حروف کلکلا یہاں حروف کلکلا میں سے دال صحیح ماشاء اللہ اور جتنا میں پہ کلا کرے گے سبحان اللہ اب وابن اب وابن اب وابن اب وابن جی حضرت یہاں پر آپ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ میں سے کون سا لفظ ہے جہاں پر با ہے اور کیونکہ با پہ جزم ہے اسی لیے یہاں کا قلقلہ کریں گے سبحان اللہ آگے بڑھیے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھیں فف روک فف روک یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ حروف قلقلہ میں سے کون سا لفظ ہے یہاں حروف قلقلہ میں سے قاف ساکن ہے اس لیے اس کو قلقلہ کریں گے سبحان اللہ یو کو رد یو کو رد یو کو رد آپ ارشاد فرمائیں کہ حروف کلکلا کا کون سا لفظ ہے حضرت یہاں پہ اوپر جزم ہے اور یہ حروف کلکلا ہے سبحان اللہ حروف کلکلا سبحان اللہ کے اسی لیے یہاں پہ کلکلا کریں گے یہاں کو حروف کلکلا ہے نہیں ہے یہاں حروف کلکلا نہیں ہے آگے بڑھیے تجری بتائیے یہاں آپ بتائیے یہاں کون سا لفظ حروف قلقلہ میں سے حضرت یہاں پر جیم ہے یہاں پہ جیم پر اس اس لیے کو کلکلا کرے گا جم فتح ان دونوں میں کہیں بھی حروف قلقلہ پہ جزم نہیں ہے آگے بڑھئے اب یہاں کیا آ گیا حمزہ گیا حمزہ پہ ساکن ہے ٹھیک ہے اس کی ہجے کیجیے میم حمزہ مو میم زیرمی میم زیر می نون یا زیر نی نون زبرنا نون مؤمنین مؤمنین آگے بڑھیے مؤمنون مؤمنون یہاں بھی حمزہ پہ جزم آیا آگے بڑھیے یو مینون یو مینون سودا تن یہ چار الفاظ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ایک ساتھ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں مؤمنین مؤمنون یؤمنون اور مدا اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ واؤ ہے اور اس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر جزم ہے حمزہ ساکنہ ہے تو یہاں پر ان چاروں حروف میں ہجے کرتے ہوئے واؤ نہیں بلکہ واؤ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے حمزہ جیسے پہلا لفظ ہے اس کو آپ بلنک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں میم حمزہ پیش م دوسرا لفظ مؤمنون اس میں بھی آپ میم حمزہ پیش مو تیسرا لفظ یو یا یا حمزہ پیش یو آپ بھی پڑھیے یا حمزہ پیش یو چوتھا لفظ بھی میم حمزہ پیش مو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہجے کرتے ہوئے واؤ نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پڑھنا ہے اب آگے پڑھیے حمزہ کو ایک ایک را را را را را را حمزہ حمزہ زبر زبر ابھی آپ دو سوالات پہلے حضرت آپ ارشاد فرمائیے حروف کلکڑا میں سے کون سا آیا قوف حروف کلکڑا میں سے قوف آیا اس کے اوپر جزم ہے کلکلا کریں اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائے کہ یہاں پہ کیوں ہم نے جھٹکا کیوں دیا یہاں پہ حمزہ ساکنہ ہے صحیح اس وجہ سے یہاں پہ حمزہ زبر جھٹکا دے کر پڑھیں گے سبحان اللہ بڑے اچھے انداز سے جواب دیا دوبارہ پڑھیے ایک رو ایک رو نون کا سن کا سن بی سا سا بی یشا یشا جھٹکا دیجیے یشا یشا نشا نشا نشا نشا ان سب میں الف کی جگہ پہ ہم ہجے کرتے ہوئے کیا پڑھیں گے حمزہ ٹھیک ہے جیسے شاہ نن میں شیر حمزہ زبر شا کا سن میں کاف حمزہ زبر کا آپ میرے پیچھے دوہرا کریے بی س میں با حمزہ زیر بی آگے یش میں شیر حمزہ زبر شا اور نشا میں شیر حمزہ زبر شاہ تو یہ آج ہم نے سات ستر چتر پڑھی سات لائنز پڑھی تو اس میں ہم نے حروف قلقلہ کی ادائیگی کا خیال رکھا اور اس میں ہم نے حمزہ ساکنہ کے بارے میں بھی پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں پانچ قوف با جی جب یہ ساکن ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے اور آواز کس طرح نکلے گی لوٹتی ہوئی نکلے گی اور حمزہ پر اگر جزم ہو تو حمزہ کس طرح پڑھیں گے جھٹکا دے کر اسے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی علی الحبیب محمد وصحبہ وبارک وسلم ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مدنی مقصد کو دوہرا لے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو امین بجاین نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السبع سماوات سباقا ما ترى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء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 تكور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج فألهم خزنتها ألم يأتك النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو لنا نسمع ونعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مصرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نهير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صار ما يوسبهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لجوا في عدو ونور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم الصمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم الصادقين قل قل إنما عند الله الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تدعون أرأيتم إن أهلكني ومن معي أو رحمنا فمن انج يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا آئیے دعا مانگتے الحمد للہ رب وسلاۃ والسلام وسلم سید المرسلین مولا کریم یا رحم الرحمین ہم سب کی مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضری جو ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین شامل ہیں سب کی حاضری قبول فرما لیں پڑھنے پڑھانے میں اور درس میں کوئی غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرما دے عمل کا جذبہ نصیب ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت پہلی میں تقبیر الا کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے سچا پکا عشق رسول بنا دے والدین کا فرما بردار کر دے ہمارے گھروں کی ناچاکیاں ختم کر دے ہمیں گھروں کے اندر آپ جناب سے گفتگو کرنے والا بنا دے مولائے کریم یا رحم الرحمین جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں اور مدری چینل کے ناظرین شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آورو سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما میٹھے مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرما زیر گمبد خزرہ جلو محبوب میں شہادت جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت البقی میں مدفن نصیب فرما ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے علم میں عمر میں عمل میں وسعتیں برکت نصیب فرما ان کے فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو متمد فرما جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عرب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و علی محمد بعد رحمت اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ